ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے محترم دوستو اور بزرگوں جمعہ کا مبارک دن مبارک گھڑی اور مبارک جگہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ وہ پیاری جگہ ہے جہاں یتیموں کی کفالت ہوتی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انا و کافر التیم کا آتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ہم دونوں اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہے ایک طرف ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں اسی طرح کھڑے ہوں گے اسی لیے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے اے ابو ذر اگر تو اپنے گناہ کو معاف کروانا چاہتا ہے اے ابو ذر اگر تو تیری نیکی کو اور درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو یتیم اگر سامنے آئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر لے اس کے سر پر ہاتھ پھیر لے تیرا ہاتھ اس کے جتنے بالوں پر ہوگا اتنے بالوں کی مقدار میں اللہ تیرے درجے کو بلند کرے گا اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا اور جب وہ وہ یتیم جو دکھ اٹھا کر جب قیامت میں ہوگا جب وہ جنت میں جائے گا اللہ تجھے بھی ساتھ میں جنت میں لے جائے گا تو میرے پیارے دوستوں یہ جگہ واقعی یہاں آنے میں ایک بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ جگہ جو ہے بہت مبارک ہے یتیموں کی پرورش کا ہونا یتیموں سے دعائیں لینا تو اللہ ہم کو اس مبارک گھڑی میں اور مبارک دن میں اور مبارک جگہ میں جمع کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں دعا کرو ہم یہاں سے اٹھے اللہ ایسا مبارک بنائے کہ اللہ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے چلو میرے پیارے دو تین باتیں ذکر کرنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میں اور آپ پہلے اللہ کا ذکر کریں پھر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو میرے دوستوں جمعہ میں ہر جمعہ میں تقریباً سورت میں رہتا ہوں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے درود پاک بھی ہم پڑھتے ہیں تو شروع کریں گردن چکا دے سے بہت پیار محبت کے ساتھ کرنے کرنے والا اللہ ہی ہے پورے تصور کے ساتھ کہ مجھے دینے والا لینے والا اللہ ہی ہے شروع کرے اللہ اللہ اللہ اللہ Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah نوا بول الله بول الله مائ الله لمائی الله لمائی الله لو ن پیارے دوستوں جیسے ہم نے اللہ وحدہ اللہ شریف کروں کا ذکر کیا میں اور آپ سب مل کر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ بھائی صاحب میں بہت درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر صلح ہوئی بسما میرے دوست میرے دوست ایک تصور کرو ایک ایک ایک دماغ میں خیال باندھو کہ بیٹھا ہوں میں سورت کی زمین پر اور درود پاک پہنچاتا ہوں مدین پاک کی زمین پر اللہ یہ دولت ہے ہم سب کو نصیب فرمائے تو میری زبان پر محمد سب کہو آپ کی زبان پر بلند آواز سے صلی اللہ ہو شروع کریں اور وحبيبنا ومولانا محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد مر محمد ہمیں محمد المجتبى محمد المصطفى محمد حل المبشر محمد النذير محمد الدراع محمد المنير محمد العاقل محمد الإبراهيم محمد المقدس محمد الحبيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پاک سے بھی محبت عطا فرمائے اللہ اپنا ذکر بھی حقیقت نصیب فرمائے میرے پیارے میرے میرے پیارے دوستو صرف ایک حدیث پاک انشاءاللہ دو میں پانچ کم کو ہم ختم کریں دو بجے کی خطبہ ہے نا پانچ منٹ سنتیں پڑھنے کی انشاءاللہ دی جائے گی لیکن صرف ایک حدیث مجھے صرف ایک حدیث آپ کو سنانا ہے تھوڑی طویل حدیث ہے ہم اس کو اس طرح سنیں میرے پیاروں کہ عمل کریں گے انشاءاللہ میرے پیاروں ایک ایک ایک رات ایک رات ایسا عجیب و غریب واقعہ مسجد نبوی کے قریب قریب میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا سناٹا ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ہماری ماں اور ان کی ڈاٹلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہے اب رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اب ساری باتیں میاں بیوی ہے آپس میں باتیں ہو رہی ہے پیار محبت کی باتیں ہو رہی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے ابھی تو باتیں باتیں ہو رہی ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ باتیں ہو رہی اچانک اچانک ہمارے آقا تاجدار مدینہ کے آنکھوں میں آنسو تھوڑی دیر آپ بالکل خاموش رہے اور پھر آپ کے آنکھوں سے جو آنسو کی کڑیاں شروع ہوئی تو آپ کے داڑھی مبارک تک آنسو کے قطرے بیٹھنے لگے اب سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹھی ارے کوئی بھی عورت ہو گھبرا جاوے ارے کوئی بھی عورت ہو گھبرا جاوے اچانک رات کو میرا شوہر رونے کیوں لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مائی کی کا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ اچانک اب تک میرے ساتھ بیٹھنا ہے اور محبت پیار کی باتیں کرنا اچانک یہ رونا کس بات کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے بڑے پیار سے فرمایا عائشہ عائشہ عائشہ تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ میرے پیارے نبی قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا لیکن قیامت کے میدان میں تین منزل ایسی آئے گی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے تھے اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ علامت کے میدان میں بڑی بڑی تین منزلیں ہوگی جہاں کوئی کسی کو یاد ہے ساتھ میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اندازہ لگا وہ تین منزل کیسی ہوگی کہ ہمارے نبی رو رہے آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے اور آپ کہہ رہے عائشہ عائشہ قیامت کے میدان میں تین منزل ہوگی ہمارا سب کو گزرنا پڑے گا لیکن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ شوہر بیوی کا ہوگا نہ بیوی شوہر کی ہوگی قیامت کی وہ تین منزل ایسی ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عائشہ وہ تین منزل ایسی ہوگی کہ جب تین منزل کا جھٹکا لگے گا ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی زمین پر پٹک دے تھی وہ تین منزل بڑی عجیب ہوگی حضرت عائشہ آپ عورت تھی حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ رو پڑی اور رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان اتنا تو بتا دو وہ تین منزل وہ تین منزل کیسی ہوگی کیا ہوگی بس وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ آج کی یہ جمعہ ہمارے لیے بہت بڑا سبب بن جائے ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کتنی منزلیں بولے بولو ساتھ میں بولو کتنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی و قطار ہماری ماں ہو رہی اور کہہ رہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان وہ کون سی تین منزل ہوگی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی منزل اے عائشہ قیامت کی سب سے پہلی منزل وہ ہوگی کہ سب آ رہے ہوں گے اور ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا سب سے پہلی منزل اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا جس کے دو بلے ہوں گے ایک نیکی کا بلّہ ہوگا ایک گنا کا بلّہ ہوگا ایک ایک بندے کو بلایا جائے گا اس کے نام عمل کھولے جائیں گے اگر نیکی کا بلّہ جھک گیا تو جنتی اور گنا کا پلان جھک گیا تو جہنمی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما اللہ خود قرآن میں فرماتے میرے بندے ذرا ہوش میں رہے میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا اللہ فرما میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا دنیا میں کسی کے ہاتھ میں ترازو آیا اس نے ڈنڈی ماری غلط کو صحیح بتا دیا صحیح کو غلط کر دیا حرام کو حلال کر دیا حلال کو حرام کر دیا اللہ فرما قیامت کے میدان بھی پڑھنے میں ہوگی کے کے برابر گنا وہ بھی پڑھنے میں ہوگا اور میرے سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہوگا اور یہ بات بالکل صحیح ہے ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا اس ہاتھ میں بولو بھائی تراجو کس کے ہاتھ میں ہوگا اللہ اور یہ پہلی منزل قرآن میں سترواں پارا جو حافظ قرآن ہے اور جو عالم قرآن ہے وہ سمجھے ہاں قرآن کریم میں کون سا پارا سترواں پارا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا کیا فرمایا من خرطل أتينا بها وكفى بنا بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا چلو یہ تو پہلی منزل ہو گئی میں جس جگہ پر آپ کو نہیں جانا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھو یہ پہلی منزل ہو گئی جس میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو پہلی منزل ہے اللہ کے رسول یہ تو پہلی منزل ہے دوسری منزل کون سی ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں مبارک آنسو اور یہ تو ایسا ہے کہ ہم کو بھی ہلا دیتی ہے منزل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی منزل اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا دوسری منزل جب قیامت کے میدان میں ہم کھڑے ہوں گے اور نام اعمال اڑ اڑ کے اللہ کے دربار سے آتے ہوں گے کسی کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا کسی کو الٹے ہاتھ میں ملے گا اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو پیٹ کے پیچھے نام اعمال ملے گا پیٹ کے پیچھے نام اعمال ملے گا میرے دوستوں نام اعمال تین طرح آئیں گے سیدھا الٹا اور پیٹ کے تینوں قرآن نے لکھا پرانے کریم میں فرمایا نام عمل اگر سیدھے ہاتھ میں آ گیا او ہو کرو اللہ جمعہ کی گھڑی اللہ ہم سب کو نصیب فرما اتنے سیدھے ہاتھ میں آ گیا وہ تو اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا سب کو پکڑ پکڑ کر کہے گا دیکھ دیکھ میرا نام عمل دیکھ میں تو جنتی ہو گیا میں تو جنتی ہو گیا اللہ نے کلام مجید میں فرمایا کتاب اللہ گارنٹیڈ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کو الٹے ہاتھ میں اللہ حفاظت فرمائے اللہ نے فرمایا جس کے الٹے ہاتھ میں میں نام ممال دوں سمجھ لینا تیرے جہنم کا فیصلہ کر چکا ہوں اللہ نے فرمایا كِتَابَهُ کتاب شماری اللہ فرماتے جس کے الٹے ہاتھ میں نام عمل ہوگا وہ روئے گا پچھتائے گا گا گا چلائے چیخے اس کے آنسو ختم ہوں گے خون کے گے اللہ فرمانے مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں میں نے فیصلہ کر دیا تو جہنمی ہے اور جہنمی بن کے رہے گا لیکن یہ تو سیدھا ہاتھ جنتی الٹا ہاتھ کچھ لوگوں کو نام عمل پیٹ کے پیچھے بیٹ کے پیچھے کچھ لوگوں کو نام عمل دیا جائے گا پہلے یہ سنو کہ کیسے دیا جائے گا یہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے فرمان سے اللہ کی قسم گیارہ رات تک مجھ کو نیند نہیں ہے گیارہ رات تک میں سویا نہیں جب اللہ کے رسول نے صرف اتنا بتایا کہ نام عمل پیر کے پیچھے پیچھے کیسا دیا جائے گا ہمارے آقا آتر نے فرمایا فرشتے آئیں گے قیامت کے میدان میں فرشتے آئیں گے ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے لوہے ہوں گے اور وہ نوکیلے لوہے ہوں گے اور وہ لوہا ہوگا جس کو خدا نے تین ہزار سال جہنم میں گرم کیا ہوگا سنتے جانا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں کچھ فرشتے آئیں گے جن کے ہاتھ میں لوہا ہوگا اور لوہے کے آگے نوک نکلی ہوئی ہوگی اور تین ہزار سال جہنم میں گرم کیا گیا ہوگا کچھ بندے لائے جائیں گے اللہ کہیں گے اللہ کہیں گے ان کے پیٹ میں لوہے ان کے پیٹ میں لوہے رکھ دو چنا کے وہ فرشتے آئیں گے اور جب وہ لوہا پیٹ سے ماریں گے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ لوہا گھسے گا پیٹ پہ اور نکلے گا سینے کی طرف سے وہ آر پار ہوگا ہاں میرے دوستوں وہ اللہ کے اللہ اللہ کرنے والا وہاں تو موت تو آنے والی نہیں کیا ایک بندو کی گولی لگی تو چلو ختم ہو گیا وہاں موت تو آنے والی نہیں اب وہاں یہ لوہا جہنم کا لوہا تین ہزار سال گرم کیا گیا لوہا وہ یہاں پیٹ پر مارا جائے گا اور پیٹ سے مار کر جب اس کو سینے سے نکالا جائے گا اور سینے سے نکال دیا جائے گا ایک لمبا سوراخ بنے گا ایک پورا ہول بنے گا ایسا ہول ہوگا کہ پیٹ سے لے کر سینے تک ہول ہوگا اب وہی فرشتے لوہے کو رکھیں گے جو جہنم کا لوہا تھا اس کو زمین پر رکھیں گے اس کے الٹے ہاتھوں پکڑ گے اس کے الٹے آپ ہاتھ کو پیچھے لے جائیں گے اللہ جانے کیسے پیچھے لے جائیں گے کیسا موڑیں گے اور اس سوراخ میں ڈالیں گے اور آگے ہاتھ آیا جائے گا اور وہاں نام اعمال اس کو دے دیا جائے گا میرے دوستوں آج اگر ہماری کوئی انگلی موڑے ارے کوئی ہماری انگلی موڑے مذاق میں موڑے تو ہم کہتے میرا ہاتھ دکھتا وہ فرشتے کتنے زبردستی ہاتھ کو کھینچیں گے اور پیچھے لے کر جائیں گے ہڈیاں ٹوٹے گی اور وہ ہاتھ کو سوراخ میں ڈالا جائے گا اور سوراخ سے آر پار ہوگا اور جب ہاتھ باہر نکلے گا وہ چلنا چلتا ہوگا جہنم کے لوہے کی گرمی لگتی ہوگی نہ میں عمل وہی پا جائے گا اور اسی کو قرآن نے بیسویں پارے میں اما بارے میں قرآن نے فرمایا وہ اما منوتیا کتاب ہوا اللہ کہتے ہیں میرے کچھ بد نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو نام عمل پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا اور جب ہمارے آقا ساسر نے یہ فرمایا صحابہ کے نام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نام لو اور حضرت عبداللہ اور رو کر کہتے اللہ کے رسول اللہ کے رسول میں سمجھ گیا وہ حضرت عبد اللہ مسعود کہتے کہتے اللہ کے رسول میں سمجھ گیا اتنا خطرناک آزاد جہنم کا لوہا لایا جائے پیٹ سے آر پار سینا کیا جائے اور تین ہزار سال گرم کیا ہوا لوہا لایا جائے ہاتھوں کی ہڈیوں کو توڑا جائے ہاتھوں کو موڑا جائے سوراخ میں ڈالا جائے اور نام ہمارا ہاتھ میں دیا جائے حضرت عبد اللہ مسعود فرماتے میرے پیارے نبی سمجھ گیا یہ یہودیوں کو آزاد ہوگا یہ عیسائیوں کو ہوگا جنہوں نے توحید کے تعمیر کو تار تار کر دیا ان کو عذاب ہوگا ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا عبداللہ عبداللہ نہیں یہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور میرے امتی ہے کلمہ پڑھا ہے پڑھا ہے ہم سب نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے طرف ویسے ہم سب طرف ہے اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے والا آپ پر ایمان لانے والا ہمارے یہ میرا وہ امتی ہوگا یہ میرا وہ امتی ہوگا جس نے کلمہ پڑھا ہوگا جس نے نمازیں پڑھی ہوگی جس نے روزہ رکھا ہوگا جس نے تراوی پڑھائی ہوگی ارے جس نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہوگی ارے جس نے بڑے بڑے ادارے بنائے ہوں گے لیکن لیکن اس نے ناحق کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کو بغیر قصور کے مارا ہوگا کسی کو جانتے ہوئے کہ بے قصور ہے لیکن اس کو کوٹ کی کیس تک کھینچ کے لے گیا ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جو جانتا ہو کہ سامنے والا آپ پر ہے پھر بھی تم کچھ پیسوں کے واسطے اگر تم کچہری میں چلے گئے تم کوٹ میں چلے گئے کسی کو وہاں پر کھینچ لیا کسی کی زمین کو ہڑپ کروایا کسی کا مال ہڑپ کروایا تم نے جھوٹ بولا کسی پر توحبت لگائی کسی کو بغیر قصور کے جیل میں بند کیا کسی کو بغیر قصور کے مارا ہمارے نبی فرمایا کے کی قسم جس قبضے میں میری جان ہے اس کا نام اعمال پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا اور اس وقت خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہیں میرے پیارو آج سوچو اللہ نے ہم کو پڑھا لکھا بنایا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم دیا نالج دیا ایجوکیشن دیا لیکن کیا ہمارا علم اس لیے ہے کہ بے قصوروں کو ہم سزا دے مظلوموں کو ہم سزا دے غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں لاچاروں کا مال پامال کرے یتیموں کے مالوں سے کھیلے اللہ کی قسم دنیا میں کچھ نہیں ہوگا لیکن قیامت کے میدان میں جب نام آمال بیچ کے پیچھے ہوگا میں قسم کھا کر کہتا میرے پیاروں ایسی تکلیف ہوگی کوئی بچانے والا نہیں آپ میرے دوستوں انگلی کی ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے وہ پلاسٹر آتا ہے تین تین مہینے کا پلاسٹر رہتا ہے تب جا کر کے ڈیمیج پورا صحیح نہیں ہوتا جب فریج اس کو کٹ کٹ توڑ رہے ہوں گے موڑ رہے ہوں گے اور جہنم کا لوہا ہاتھوں میں لایا جائے گا میرے پیارو سوچو سوچو ہم نے کسی کا ہاتھ تو نہیں دبایا ہم نے کسی کی زمین کو ہڑپ تو نہیں کر لیا موت ہوتی ہے ہمارے گھر میں بڑا مر جاتا ہے ہمارے گھر میں بڑا مر جاتا ہے ایمان سے پوچھو اگر ہمارے گھر میں ہمارا باپ مر گیا ہمارا دادا مر گیا ہمارا نانا مر گیا کون اللہ کا بندہ ایسا ہے جو کسی مفتی کے پاس جائے اور مفتی کے اپنے گھر پر بلائے اور سارا سامان مال دولت جائیداد سب رکھے اور کہے اس طرح تقسیم کرو جیسے اللہ اور رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کوئی کرنے کو تیار نہیں وہ بڑا کہے گا گھر کا بڑا کہے گا میرا باپ میرا سب میرا مفتی مفتی ہم نہیں مانتے ہم مفتی کو نہیں مانتے ارے مفتی کو نہیں مانتا حقیقت میں تو اللہ رسول کی باتوں کو نہیں مانتا ورنہ میرے دوستوں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو ایک ایک برتن ایک ایک کپڑا چاہے پہنا ہوا کپڑا ایک ایک برتن ایک ایک چمچی اس کا بھی حساب قیامت میں دینا پڑے گا ہم تو بڑی بڑی زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں مالوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں میرے دوستوں ہم تو لوگوں کو گالیاں دیتے گالیاں مگر وجہ کہ اپنا گسا کہیں گھر میں نہیں اترا تو باہر کا کو کرتا ہے تیرا تیری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو دکان پہ آ کے کے نوکر اوپر پورا ٹھوس جماتا ہے تو مسجد میں آ کر امام کو گالی دیتا ہے تو مسجد میں آ کر اذان دینے والے کو گالی دیتا ہے ارے یہ امام غریب غریب ہے ہے یہ دینے والا ارے تیری دکان پر کام کرنے والا نوکر غریب ہے لیکن یاد رکھنا جس دن اس کی آگ نکلے گی اس آگ کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا میرے دوستو اللہ نے ہم کو علم دیا ہے نالج دیا ہے ہم ہم ہم پہلے کیس کو معلوم کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے میرے دوستوں اگر یہ معلوم ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی میں اس کا ساتھ دیتا ہوں کیوں اس سے کہ مجھ کو تو فیس ملنے والی ہے نا مجھ کو تو ہزار روپیہ ملے گا پانچ ہزار ملے گا دس ہزار ملے گا لاگت ہے ان پر جو تم نے جیب میں ڈالا اور اپنے دل کو جہنمی بنا دی میرے پیارے دوستوں بہت سوچو یہ تو کون سی منزل میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں تو ایک بات کہتا ہوں معاف کرنا سے یتیم خانے میں ہم کھڑے ہیں لیکن ایک بار کہتا ہوں جس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا نہ بغیر بچہ کے دل دکھایا ہوگا گالی دی ہوگی مارا ہوگا اس کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور وہ بےچارا غریب آنکھ تکتا تکتا رہ گیا بےچارا کچھ نہیں بولا اس کی سزا قیامت میں دینی پڑے گی اور میں تو کہتا ہوں مڑ جانے کی ضرورت نہیں ذرا اپنے گرے بار میں منہ ڈالو ہم نے اپنی ماں کو کتنا ستایا ہے چلو دوستوں کی بات چھوڑو نوکروں کی بات چھوڑو مسجد کے امام اور اذان دینے والے کی بات چھوڑو یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس پیسہ آیا تو ماں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہو گیا ارے اگر کسی اور کو گالی دیتا کسی اور کا مال برباد کرتا کسی اور کا دل دکھاتا تو قیامت میں اتنی خطرناک سزا ہے تو جو بچہ اپنی سگی ماں کا دل دکھاتا ہوگا اس کا قیامت میں کیا جو اپنے سگے باپ کا دل دکھاتا ہوگا آج ہو رہا ہے کہ ہمارے جوانوں کو پوچھو جو آدھے بیان سننے کے لیے اللہ کا اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ آپ لوگ آئے ہو لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کتنی دیر اور ابا کے ساتھ کتنی دیر دوست آیا جا رہے تو دو دن سے دکھا دے میں تو پریشان تھا تو گھر آتا تھا تو نہیں تھا تو میرے کو اچھا نہیں رکھتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا دوست کو دیکھے گا تو خوش ہوگا باپ کو دیکھے گا تو گلی بدل دے گا ہمارے نبی کہتے اللہ کی قسم اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا میرے پیارے دوستوں خیر بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات سمجھو کتنی منزلیں ہو گئی بولو بولو بولو ساتھ میں بولو کتنی منزل ہو یہ مجھے اصل بات بتانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان پہلی منزل تو وہ ہوگی اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا دوسری منزل جب نامہ امان اڑائے جائیں گے تیسری منزل کیا ہوگی میرے دوستوں تیسری منزل کا پوچھنا تھا ہمارے کبھی خاموش ایسے ایسے آنکھوں سے آنسو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے دل میں کہا اگر میں نے تیسری منزل نہ پوچھی ہوتی تو اچھا ہوتا میرے نبی اتنا روتے تو نہیں میرے نبی اتنا روتے تو نہیں ہمارے نبی روتے رہے اور فرما عائشہ عائشہ ایک تیسری منزل ہوگی ایک تیسری منزل ہوگی جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے بولو ہر ایک کو تیسری منزل ہوگی ہر ایک کو گزرنا حضرت عائشہ نے پوچھا انت یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے رسول آپ کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عائشہ یہ تیسری منزل ہر انسان کو گزرنا ہوگا ہر ولی کو گزرنا ہوگا ہر خطب کو گزرنا ہوگا ہر افطار کو گزرنا ہوگا ہر فوج کو گزرنا ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا ہر پیغمبر کو گزرنا ہوگا اور مجھے بھی گزرنا ہوگا یہ منزل میرے دوستو بہت اچھی منزل کون سی منزل تیسری جب حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر منزل کون سی فرمایا ایک برج ہوگا قیامت کے میدان میں ایک برج بریج سمجھتے ہو نا پل کہتے پل ہوگا ایک برج ہوگا ہم نے دنیا کے برجوں کو دیکھا ہم نے دنیا کے پلوں کو دیکھا ہمارے نبی فرماتے قیامت کے میدان میں پل ہوگا جس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا اللہ نے فرمایا ملنا ہمارے نبی نے وہ جو بریج ہوگا نا پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا ادب کو من شہاری بال سے زیادہ باریک ہوگا احد کو من سیفی تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور نیچے جہنم ہوگی اوپر پل ہوگا پاؤں پھسلا تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں میرے دوست اسی کا نام پل سرات ارے بولو اسی کا نام کیا ہے پل جو بال سے زیادہ بولو بولو بال سے زیادہ پانی تلوار سے زیادہ تیز اور جو اس پر سے گزرے گا نیچے جاننا ہوگی گزر گیا تو گزر گیا ذرا پاؤں پھسلا تو سننا اور سننا ایک بات سننا اللہ کے رسول اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے تین منزلیں ہو گئی حضرت عائشہ نے اپنا دوپٹا یا چادر اپنے چہرے پر رکھی اور پھوٹ پھوٹ کے سجدے میں رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے سجدے میں رونے لگی ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ انفائی سکی اپنا سر سردو سدے سے اٹھا رو کیوں نہیں ہے حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا جب پہلی منزل میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا دوسری منزل میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تیسری منزل میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا میرے نبی مجھے رونے دو عائشہ کو قیامت میں کون بچائے گا عائشہ کو حضرت عائشہ فرما دی مجھے قیامت میں اب میرے دوستوں کو جاؤ ہمارے نبی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور کہا عائشہ عائشہ ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا فکر مت کرنا میں پل سراغ کے کنارے پر کھڑا ہوں سنو سنو میرے دوستو اللہ کے رسول فرماتے فکر مت کرنا میں پل سراغ کے کنارے پر بولو ساتھ میں بولو کنارے پر حضرت عائشہ حضرت عائشہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی کیا فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ سیاح کے کنارے پر کھڑے ہوں گے نا آپ مجھے تو پہچانو گے نا عائشہ فرما کی میں تو آپ کی بیوی نا آپ مجھے پہچانو گے نا آپ مجھے پہچانو گے مجھے اپنا دامن دے دینا تاکہ میں بھی سیاح پر سے پار ہو جاؤں ہمارے نبی نے فرما عائشہ عائشہ صرف تجھے نہیں تجھے نہیں میں تو پل سیرا کے کنارے پر کھڑا رہوں گا سننا ہمارے نبی فرماتے میں سیرا کے کنارے پر کھڑا رہوں گا ارے میرا امت ہی آتا ہوگا میرا امت ہی آتا ہوگا اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے بات بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں آگے بڑھوں گا اس کو اپنے سینے سے لگاؤں گا جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی اور پل سڑک پار کروا دوں گا لیکن میرے پیارے دوستوں حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے رسول سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا سب کے ساتھ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آئیشہ جن کو میں پہچانوں گا ان کو میں لے کر چلا جاؤں جن کو میں پہچانوں گا ان کو پل سیرا سے لے کر جاؤں گا اور حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں لے کر جاؤ گے ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ ارے پل سیرا سے اس کو سینے سے چپکاؤں گا اس کی انگلی پکڑوں گا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور چھوڑوں گا نہیں جب تک اسے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا لیکن کس کو بولو بولو کس کو آ جن کو میں پہچانوں گا جن کو میں پہچانوں گا اور کوئی تو پوچھے ہمارے نبی کس کو پہچانیں گے میرے کو آپ کو کس کو پہچانیں گے ہمارے ہمارے نبی کس کو پہچانیں گے سنو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہچانوں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اتنا لمبا چھوڑا مجمع قیامت کے اربوں خربوں کروڑوں نہ جانے لاکھوں کتنے ہوں گے حضرت عائشہ نے کہا من الناس ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں ہوں گے کیسے پہچانو گے ہمارے نبی نے فرمایا پہچانوں گا پہچانوں گا ارے کالے گھوڑوں کے بیچ میں اگر کسی کا سفید گھوڑا ہو وہ پہچان لیتا ہے لیکن سارے امتیوں کے درمیان میں میرے خاص امتیوں کو پہچان نہیں ہے تالے گھوڑے ہو باقی سب کے تالے گھوڑے ہو کسی ایک آدمی کا سفید گھوڑا ہو ہزاروں گھوڑوں میں سفید گھوڑا بتاؤ مالک پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا وہ کہے گا کہ سارے گھوڑے کسی کے وہ سفید والا میرا ہے ہزاروں گھوڑے کالے ہو اس میں ایک سفید ہو مالک پہچانتا ہے نبی فرماتے میں بھی پہچانوں گا میں بھی اتنے سالوں میں میرے خاص لوگوں کو پہچانوں گا اور کیسے پہچانوں گا اس لیے کہ جب یہ پل رات پر آئیں گے تو ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی ہمارے نبی نے فرمایا جیسے کالے گھوڑے میں سفید گھوڑا پہچانا جاتا اسی طرح پل سرا پر ہزاروں خربوں خربوں لاکھوں آتے جائیں گے لیکن ان کی پیشانی چمکتی ہوگی اور حضرت عائشہ نے پوچھا ان کی پیشانی کیوں چمکتی ہوگی فرمایا غرم من آثار میرے وہ خاص امتی ہے جن کی پیشانی چمکتی ہوگی صرف پیشانی نہیں ان کے پاؤں بھی چمکتے ہوں گے اور اس لیے چمکتے ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں وضو بھی کیا تھا اور نمازیں بھی پڑھی تھی معلوم ہو گیا نبی کن کو پہچانیں گے اور کن کو نہیں پہ ارے ہو گیا نا فیصلہ ارے ہاں بولو نا ہو گیا نا فیصلہ کن کو پہچانیں گے وضو وضو نماز نماز فجر پڑی آج بیٹھے سب ہاں، فجر پڑی اور کہتا ہوگا مولانا آج کی بات کرتا ہے میں تو پندرہ دن سے فجر نہیں پڑھا مت پڑھ ارے بھائی کہ تو کوئی بھی تھکے گا نا پڑھ ہر جمعہ کو کوئی آدمی بولے ہر رات کو کوئی آدمی دے ہاں میں کہتا ہوں مت پڑھ اگر تیرے اندر طاقت قیامت میں اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی ہے طاقت بھائی ہے طاقت ہے مت پڑھ نماز ہم کو تو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں کہا کیا مطلب ہے نماز سے ارے نماز تو چھوڑو میرے پیاروں ہم کو تو نبی کے چہرے سے بھی مطلب نہیں ہے ہم کو نبی کے چہرے سے مطلب نہیں نبی کے قرآن سے مطلب نہیں نبی کی نماز سے مطلب نہیں نبی کی شریعت سے مطلب نہیں ہم کو کیا مطلب ہے میرے دوستوں آتے کے جمعہ پڑھنے آیا تیرا احسان تیرا کرم کہ تو آیا بھائی جمعہ پڑھنے اب کب آئے گا نیکسٹ جمعہ آتی جمعہ آئے گا اور جمعہ بھی پڑھنے آتا تو معلوم نہیں کیا کون سا بڑا احسان کیا تجھے جمعہ پڑھ کر اب آتی جمعہ آئے گا ارے میرے پیارے دوستوں گھروں کی شادی میں ہاں اپنے پڑھائیوں کی شادی میں ہمارا کر جمعہ پڑھنے کے لیے آتا پانچ پانچ روپئے کی ٹوپی نہیں ملتی روحان پڑھ کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا خیروں کی شادی میں تجھے روپئے گئے اللہ کے دربار میں جب آیا دلہا بن کر جمعہ کے لیے تو تیرے پاس پانچ روپے کی ٹوپی نہیں رومال بن کر تو آیا اب آئے گا آئندہ جمعہ کو میرے دوستوں میرے دوستوں آج ہم سب مل کے توبہ کریں میں کریں گے ان شاء اللہ اور میں تو ایک سیدھی بات ایک سیدھی بات میرے دوستوں آخری بات سمجھ لو آخری بات سمجھ لو بہت پیاری بات ہے نبی سے محبت کرو گے سنو نبی سے محبت کرو گے کریں گے انشاءاللہ شاء بولو کریں گے انشاءاللہ نبی سے محبت کرو گے تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا جو نماز نہ پڑھے سنو جو نماز نہ پڑھے باہر نکل کر چلائے اور چیخے لیکن جب نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا تو تو نبی کے دل کو خوش کیسے کر سکتا ہمارے آقا نے فرمایا کہو صلی اللہ ہو ہمارے آقا نے فرمایا او صحابہ میری آنکھیں کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کرے گی جاؤ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی جائے گی جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈی نہ کرتا وہ نبی کے دل کو کیا کچھ کر گا بھائی آج میں آپ سے فقیر بن کے بھیک مانگتا ہوں ہاں، میں بھیک مانگتا ہوں جمعہ کے دن بھکاری سب جو آپ کے سامنے کھڑا ہے بھیک مانگتا ہوں میرے پیاروں آج کی جمعہ میں طے کر لو نماز پڑھیں گے میرے دوستوں یہ ربیع الاخر مہینہ ربیع الاول مہینہ گزرا ربیع الاخر مہینہ میں نے ہر جگہ پر کہا آج آج جہاں کہیں بھی میں چاہتا ہوں میں ایک ہی بات کرتا ہوں ربیع الاخر مہینہ اس کی گیارہویں تاریخ یا سترہویں تاریخ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی یاد کو ہمارے دل میں بسا دی بساتی کے لیے بساتی ربی الاخر کی گیارہویں تاریخ ہو یا سترہویں تاریخ ہو تیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی موسبا شیخ عبد القادر جیلانی کے پردہ فرمانے کی رات ہے لیکن میرے پیاروں وہ پردہ فرما گئے لیکن ان کے حالات تو پڑھو پیرانے پیر غوث پاک پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے لوگو فرماتے لوگو میں نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے پندرہ سال پیرا نے غوث پاک نے پندرہ سال ایسے گزارے ایسے گزارے کہ ہر رات کو تحجد میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے میرے دوستوں وہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے اور ہم لوگ چالیس سال سے نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے بات سمجھ میں آئی نہیں ارے بات سمجھ میں رہی نہیں آ رہی ختم کرے اور ہم رمضان کے مہینے میں بھی ایک قرآن ختم نہ کرے تو یہ کون سا بہت پاک کا دامن ہے ارے بتاؤ یہ بہت پاک کا دامن ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں ایک بات چونکہ یتیم خانے میں ہوں اللہ تعالیٰ یہاں کے انتظام کرنے والوں کو خوب ترقی عطا فرمائیں اور جب مجھے خبر ملتی ہے کبھی کبھی سنتا رہتا ہوں ہمارے جنے پہ وغیرہ کی زبان سے دعا کرتا ہوں اللہ یہاں کے ہر بچے کو اور اور, اور یتیم ہونا ایک غم تو ہوتا ہے وہ یتیم کس کو کہتے ہیں کہ بچپن میں جس کا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا وہ یتیم ہے لیکن یتیم ہونا کیا غم ہے ہاں سنا حضرت جنید بغدادی کا جملہ یتیم ہونا جہاں غم ہے وہاں یتیم ہونا سعادت بھی ہے یتیم والا جہاں ہم ہے کہ باپ کا سایہ سر سے گیا لیکن فرماتے ہیں یتیم ہونا سعادت بھی ہے اس لیے کہ اللہ نے آخری نبی محمد مشتبہ کو پیدا کیا تو یتیم بنا دیا ہمارے نبی دنیا میں کیسے آئے اللہ یجید کا یقین یقین تو میرے دوستوں ایک بات بتاؤں آج سے ہم لوگ طے کریں صرف یتیم کا معاملہ نہیں ہم سب پر رام کریں گے کریں گے ان شاء اللہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے یقین کھانے کی مناسبت سے بتا کر بات ختم کرو ان شاء اللہ ہم سب شریعت پر عمل کریں گے ایک مرتبہ ایسا ہوا عید کا دن ساتھ میں محمد صاحب عید کا دن عید کا دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کی نماز پڑھانا ہے اور عید کے دن عجیب خوشی ہے مدینے پاک میں اور خوشی ہوگی اس لیے کہ عید کا دن اور اللہ کے رسول مدینے پاک میں مدینے کی زمین عید کی نماز ہونے والی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو کہا حسن حسین کو تیار کرو تیار کرو آج میں ان کو اپنے ساتھ میں لے کر جانا ہوں اور عید کی نماز پڑھاؤں گا اور عید کی نماز پڑھا کر دونوں نمازوں کو ساتھ میں لے کر آؤں گا حضرت فاطمہ نے اچھے اچھے کپڑے پہنائے حضرت حسن کو بھی پہنا ہے حضرت حسین کو بھی پہنا ہے اور ہمارے آقا جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں صحابہ فرماتے نبی نکلے نہیں ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں رات کا چاند نکل کر آیا ہے ہمارے نبی کے سر مبارک پر امامہ ہے چادر مبارک ہے چہرہ چمکتا دبکتا اور ایک ہاتھ میں حضرت حسن وہ بھی چمکتے دبکتے ایک ہاتھ میں حضرت حسین چمکتے دبکتے آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہو اب عیدگاہ کی طرف پہنچے نہیں راستے میں ایک درخت دیکھا اس درخت کے نیچے ایک بچے کو دیکھا جس نے میلا کچلا کپڑا پہنا ہوا تھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور قریب جا کر اس بچے کو پوچھا عید کا دن ہے اور سارے لوگوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے سب عید گاہ جا رہے ہیں اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ابا بھی نہیں اور میری اما بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں اسی لیے ادھر ہی بیٹھا ہوں میرے دوستوں پر جاؤ صحابہ فرماتے صحابہ بھی جمع ہو گئے میں صحابہ بھی وہاں جمع ہو گئے اللہ کے رسول صحابہ کو فرمایا ٹھہرو میں اس بچے کو لے کر جاتا ہوں میں اس بچے کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو بچے کو لے کر آؤ اللہ کے رسول آگے آگے حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی اللہ کے رسول سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے اور کہا فاطمہ تجھے تجھے تیرا کا کا واسطہ واسطہ ہے ہے اللہ جو پیار محبت سے تجھے حسن حسین کو کپڑا پہنایا اسی محبت سے اس بچے کو بھی بہتر تھے اب سننا وہ صاحب لیکن ہم فرماتے ہیں کہ ہم سب باہر کھڑے ہم سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم گھر سے نکلیں گے تو ایک ہاتھ میں کون ہوں گے حسن دوسرے ہاتھ میں اور تیسرا تو ہاتھ نہیں کہ تیسرے ہاتھ میں یتیم کو رکھے تیسرا تو کسی کا ہاتھ نہیں تو صاحب کرام آپس میں کہتے ہیں آج ہمیں دیکھنا ہوگا یتیم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اس لیے کہ اگر حضرت حسن ہاتھ میں نہیں ہوگی تو ان کا دل دکھے گا حضرت حسین کو ہاتھ نہیں دیں گے تو ان کا دل دکھے گا تو یتیم بچہ یا تو آگے چلتا ہوگا یا پیچھے چلتا ہوگا بھائی یہی ہوگا نا آدمی کے تین ہاتھ تو نہیں ہو سکتے اب وہ صاحب کے ہم انتظار کر رہے ہیں حضرت فاطمہ کی آواز آئی کہ ننا منا بچہ تیار ہو چکا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور صاحب فرماتے ہم انتظار کرنے لگے نبی ابھی دروازے سے نکلیں گے حسن ایک ہاتھ میں حسین ایک ہاتھ میں وہ یتیم بچہ یا تو کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوگا یا آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا لیکن صحابہ فرماتے ہم مان کریں رحمت العالمین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے آقا کی رحمت کوئی کوئی لاکھ کوشش کرے لیکن ان کی رحمت کے آخری قدم کو بھی نہیں پہنچ سکتا فرماتے ہم حیران ہیں اللہ کے رسول دروازہ مبارک سے باہر آئے ایک ہاتھ ہاتھ میں میں حسن ہے ایک حسین ہے اور اپنے کندھے پر یتیم بچے کو بٹھایا اپنے کندھے پر یتیم بچے کو بٹھایا ہے اور اللہ کے رسول آگے بڑھے جا رہے آگے بڑھے جا رہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یتیم بچے سے فرمایا آج سے یہ مت کہنا کہ تیرا پر نہیں ہے آج سے یہ مت کہنا کہ تیری ماں نہیں ہے آج میں مدینے میں سب کے سامنے کہتا ہوں تیرا ابا محمد رسول اللہ ہے اور تیری ماں اللہ نے عائشہ کو بنا دیا میرے دوستوں لکھا ہے وہ یتیم بچے کو جب کندھے سے اٹھا رہا تو وہ یتیم بچہ اچھلنے لگا چھوٹا بچہ اچھلنے لگا کسی نے کہا اتنا اچھلتا کیوں ہے کہا تمہاری ماں ہوگی تمہارے ابا ہوں گے لیکن میری ماں سے بڑھ کر اور میرے باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا میرے پیارے دوستوں یہ رحم و کرم کا معاملہ ہم کریں گے ان شاء اللہ کے رہنے والے بھی نہ رہنے والے بھی بھائی یتیم تو ہم کو پوری دنیا میں ملتے ہیں غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار ہاں میرے دوستوں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اپنے دل کو اتنا نرم بناؤ ہاں یہ ہم لوگ جو جماعتوں میں بڑھ گئے نا وہ بہت غلط ہو گیا بہت غلط ہو گیا بہت غلط ہو گیا یہ بورا یہ سنی ہاں یہ فلاں اور یہ فلاں نہ یہ اس کا ٹرسٹ وہ اس کا ٹرسٹ نہ میرے دوستوں اگر ہمارے نبی نے یتیم بچے کو دیکھا تو اس کو پوچھا تھا تو قریش کا ہے کہ باہر کا ہے ارے پوچھا تھا اس کو فاطمہ کو کہا تھا کا ہو تو کپڑا پہنانا نہیں تو لنگا چھوڑ دینا ارے ہمارے نبی نے کہا تو کا ہے تو تجھے کندھے پر بٹھاؤ اور میرے خاندان کا نہیں ہے تو گیٹ آؤٹ کیا ہمارے نبی نے ایسا میرے دوستوں جہاں آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بیمار ہے آپ جاؤ آپ جاؤ آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرے دوستو اللہ تعالیٰ قیام آخری حدیث سن لو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت میں بلائیں گے ایک بندے کو بلائیں گے کہیں گے اے اے میرا بندہ میں کتنا بھوکا تھا نے میرے کو کھانا نہیں کھلایا اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا اب وہ بندہ پیچھا گیا کر کے میدان میں کام جائے گا آئے گا اللہ تو بھوکا اللہ تو بھوکا جو پوری دنیا کو کھانا کھلایا تھا تو بھوکا اللہ کہیں گے ہاں میرا بندہ تیرے محلے میں وہ فلاں آدمی بھوکا تھا اگر اس کو کھانا کھلا لیا ہوتا آج تجھے میں جنت ادا کر دیتا دوستوں سنا پھر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے سننا اللہ ایک بندے کو بلائیں گے کہیں گے میں پیاسا تھا تم نے میرے کو پانی تک نہیں پلایا وہ کہے گا اللہ تو کیسی بات کرتا تو کیا تھا پوری دنیا کو پانی دینے والا تو کیا تھا اللہ کہے گا یاد کر تیرے محلے میں کافی بہت کیسا تھا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا میری قسم تجھے جنت عطا کر دیتا کتنی بات گئی تو لیکن تیسری بات اللہ ٹھیک کہیں گے بہت سارے بندوں کو بلائیں گے اللہ کہیں گے مریض تو فرق تھا نہیں میں بیمار ہو گیا تھا تو میرے کو ملنے نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مریض تو میں بیمار ہو گیا حضرت تو مجھ کو ملنے نہیں آئے وہ سارے بندے تھے کہ اللہ کیوں مزاق کرتا تو کیسے بیمار ہوگا اللہ تو کیسے بیمار ہوگا اللہ کہیں گے یاد کر تجھے فلاں کی بیماری کی خبر آئی تجھے فلاں کے بیماری کی خبر آئی تجھے فلاں کے بیماری کی خبر آئی تیرے جیب میں پیسہ تھا تیرے جیب میں دولت تھی اگر تو اس وقت چلا گیا ہوتا میری قسم تجھے جنت نہ دیتا میں تیرا بن جاتا تو میرا بن جاتا میرے پیارے دوستوں آج سب لوگ طے کرو کرو ان شاء اللہ ہمیں نہیں معلوم کس کے پاس کیا ہے لیکن بس میرے دوستوں ایک ایسا معاملہ جو میرے اور میرے خدا کے درمیان میں سب کریں گے ان شاء اللہ اور ایک بات میرے دوستوں قیامت کے میدان میں نبی پہچانے دیے بولو بولو بولو قیامت کے میدان میں نبی کس کو دیکھ کر پہچانیں گے پیشانی کی چمک پاؤں کی چمک اور کس کی پیشانی قیامت میں چمکے گی کس کا پاؤں چمکے گا جو وضو بھی کرتا ہوگا اور چلو بہت اس کے لیے تیار ہے بھائی ہاتھ اوپر کرے اللہ قبول فرما کے کریں گے ان شاء اللہ ارے میرے دوستوں میں تو یہ کہتا ہوں اگر محبت ہے نا نماز تو پڑھیں گے لیکن اگر اس کی وجہ سے قیامت میں نبی پہچانتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی سودا نہیں ہو سکتا قیامت میں نبی پہچانے اور کہے میں چھوڑوں ارے دنیا میں تو کوئی بھی دوست گداری کرتا ہے اچھے سے اچھا پکا دوست بھی بے وفائی کرتا نبی فرما کے آجا آجا قیامت کے میدان میں میرا ہاتھ پکڑوں گا چھوڑوں گا نہیں جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دوں گا تو میرے پیارے دوستوں ہم سب عمل کریں گے ان شاء اللہ اللہ یہاں کے انتظام کرنے والوں کو بھی بن جاتا فرمائے اور میں دعا دیتا ہوں سب آمین کہو اللہ یہاں کے ہر بچے کو حافظ قابل بنائے عالم کا عمل بنائے دین کا دائی بنائے اور میرے دوست دین اور دنیا دونوں دولتوں سے اللہ مالا مال فرمائے دین دین کی تعلیم بھی حاصل کرے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے اللہ ہم کو ایسا بنائے اللہ ہم کو مجمع البحرین دونوں سمندروں کو جمع کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے یہ دو دو تین پرچی میں ذرا جلدی جلدی بتا دو کوئی جمیلہ بیوی ان کی طبیعت خراب ہے دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے مسجد فاطمہ مشال جی واٹ اس میں تعمیری کام چلتا ہے تو آپ لوگوں سے چلنے کی درخواست ہے اسی طریقے سے وسیم بھائی کا لڑکا وسیم بھائی پاپڑیا کی بیوی بہت بیمار ہے دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اسکول کے بچوں کا امتحان ہے بچیوں کا امتحان ہے ہم سب دعا کرے اللہ ہمارے ہر بچے کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے کوئی حاجی ثاقب صاحب وہ اللہ اولاد سے نوازے اللہ جو جو بھی بے اولاد ہے اللہ ان کو سارے اولاد عطا فرمائے اور کوئی امتحانی کے بارے میں لکھ اللہ سب کو امتحان میں کامیاب فرمائے بھائی جن کی سنتیں باقی ہو کھڑے ہو جائیں سنتیں پڑھیں اس کے بعد میں قربان نماز انشاءاللہ شروع ہو